زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مس بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تھا تو خوب تھا تب لکھ دین میں لگا دے خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا یاد خدا میں دل جو لگاتے دبتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب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 نہ کرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا ایسا ہو کہ تم ہدایت پاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان پروگرام بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیں W W W dot voice of Islam dot C A W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع کرام آپ سے گزارش کہ آپ کے سوالات کا دوران یا ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ دوست شامل ہو سکیں سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل پیٹر برو کے علاقے میں بطور مشنری خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کے علمی اور تحقیقی مقالے جماعت احمدیہ کی official web site W W W dot alislam dot org پہ دیکھے جا سکتے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن کرام جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ انصر صاحب پروگرام کے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں جو پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں اس میں صداقت حضرت مسیح محمود علیہ السلات وسلام کے کسی پہلو پہ روشنی ڈالتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ پروگرام کرنا چاہیں گے میں نے پچھلے ایک دو پروگرام کیے تھے جس میں حضرت مسیح محمد اللہ صلاح والسلام کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ جی آپ نے جو پیشگوئیاں کیں وہ پوری نہیں ہوئیں جی اور <clears throat> اس کو <clears throat> سوری اس پہ میں نے بتایا تھا کہ جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ اس دو پہلوؤں پہ مشتمل ہوتی ہے ایک تو وعدہ ہوتا ہے ایک وعید ہوتی ہے اور وعدہ جو ہے وہ کسی جزا کے متعلق ہوتا ہے کسی انعام کے متعلق ہوتا ہے اور وعید جو ہوتی ہے وہ کسی عذاب کی خبر ہوتی ہے جی پیش گوئیاں دو ہی باتوں میں مشتمل ہوتی ہیں یا تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے عمل کے نتیجے میں جزا دے گا انعام دے گا اور دوسرا اس اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی اس کے بد اعمال کے نتیجے میں یا اس کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا کوئی سزا دے گا اس کو تو سزا والی جو بات ہے جو پیشگوئی ہے وہ وعید کہلاتی ہے واؤ اینڈ یہ دال اور جو انعام والی ہے وہ وعدہ کہلاتی ہے اور میں نے اس میں بتایا تھا تفصیل سے <clears throat> کہ اللہ تعالیٰ وعدہ جو ہے اس کی خلافی اس کے خلاف نہیں کرتا وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن جو وعید ہوتی ہے جس میں سزا کا ذکر ہوتا ہے اس میں اگر شرط نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے وہ اس کو ٹال بھی سکتا ہے <clears throat> اور حضرت مسیح محدود صلاحۃ السلام کی وہ تمام پیش گوئیاں جو وعید پر مشتمل تھیں وہ یا تو التوا میں پڑ گئیں یا وہ منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قرآن اور سنت سے احادیث سے اور مختلف جو واقعات ہیں علماء کے ان کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ایسا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح محدود السلّات والسلام پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے حوالہ جات دی اور یہ <clears throat> یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں یہ ایک الزام یعنی جھوٹ بولنے کا الزام ہے پیش گوئی کی پوری نہیں ہوئی جھوٹ بولا جی۔ غلط حوالہ جات دیے جھوٹ بولا اور غلط حوالہ جات کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس اس پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے قرآن اور حدیث پہ اور جو پچھلی کتب ہیں تورات انجیل وغیرہ اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہیں گویا آپ نے ایسا حوالہ دیا ہے اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں بات تو یہ بھی ان کے نزدیک جھوٹ کی ایک قسم ہے حالانکہ اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ بات کیا کون رہا ہے اگر ایک شخص نے حوالہ دیا ہے اور وہ شخص ایک عام آدمی ہے تو پھر تو آپ اسے حوالہ مانگے کیونکہ وہ اس کی جو بنیاد ہے اس کا جو اعتماد ہے وہ کتاب پہ ہے جی آپ اور میں ہم کہیں گے جی کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو اس میں ہونی چاہیے نا کیونکہ میرا سورس کیا ہے میرا سورس وہ کتاب ہے اور میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اور اس میں سے میں حوالہ دے رہا ہوں لیکن اگر میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی <clears throat> یا پڑھی بھی ہے لیکن اس میں وہ حوالہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ منسوخ کر رہا ہوں تو میرا جو <clears throat> جو سورس ہے جو میری بنیاد ہے وہ وہ کتاب ہے یا کسی شخص کے ساتھ میں بات منسوخ کروں تو میری بنیاد میرا سورس وہ شخص ہے کہ اس نے یہ کہا ہے لیکن جب ایک نبی بات کرتا ہے تو نبی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دیتا ہے جو بھی خبر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے اس کا سورس کتاب نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ ایک نبی کی بات کو یہ کہیں کہ جی آپ بتائیں کہاں لکھا ہے تو آپ نے کس کو مانا نبی کو تو نہیں مانا جی آپ نے کتاب کو مانا آپ کہیں جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی تورات میں یہ بات اس طرح لکھی ہے آپ کہیں جی تورات میں تو نہیں لکھی اگر لکھی تو آپ بتا دیں کہ کون سی کتاب ہے کون سا اس کا چیپٹر ہے کون سی اس کی لائن ہے کون سا فکرہ نمبر ہے تو آپ دکھا دیں اس میں ہم مان لیں گے تو پھر آپ نے کس کو مانا آپ نے کتاب کو مانا نا جی آپ نے اس حوالے کو مانا آپ نے اس شخص کو نہیں مانا لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی سے اس کی تحریر کا اس کی گفتگو کا حوالہ نہیں مانگتے ایک نبی یہ کہتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے تو آپ فوراً پہنچ جائیں اس شخص کے پاس اگر وہ زندہ ہے یا اگر وہ شخص زندہ نہیں ہے تو اس کی لکھی ہوئی کوئی بات یا اس کے قوم کے کسی فرد نے کوئی وہ بات کہی ہو تو آپ اس سے ویریفائی کر لیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نبی کی بات تو مانی نہیں جی آپ نے اس شخص کی بات مانی ہے یا اس کتاب کی بات مانی ہے جس نے وہ کہا ہے یا جس کی قوم کو پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا یا اس کی کسی تحریر میں وہ بات لکھی ہے تو آپ نے نبی کی بات تو نہیں مانی نا لیکن یہی اصول میں نے بتایا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کا اپنا اصول غلط ٹھہرتا ہے اس لیے کہ قرآن میں میں نے بتایا سورہ فتح کے اندر خدا نے لکھا ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی تورات اور نجیل میں یہ یہ نشانیاں لکھی ہیں تو میں نے درخواست کی تھی اپنے سامعین سے کہ آپ بتائیں کہ وہ کہاں لکھی ہے تو رات نجیل میں اپنے علماء سے پوچھیں جی کہ جی یہ بات کہاں پہ لکھی ہے <clears throat> پھر احادیث میں سے میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو آپ کے نزدیک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں قرآن میں چھبیس کا ذکر ہے پچیس کا اس میں سے بھی صرف پانچ انبیاء کی کتابوں سے دکھا دیں کہ یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں جی جو حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو اس کا مطلب ہے کہ تمام کو چھوڑ دیں پانچ کی کتابوں میں تو لکھا ہوگا نا کہیں گیتا میں لکھا ہوگا کہیں ویدوں میں لکھا ہوگا کہیں بائبل میں لکھا ہوگا کہیں زند اوستا میں جو پارسیوں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوگا اور ایک دو لے آئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں تو لکھا ہونا چاہیے نا کہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں لیکن کسی نے کیوں نہیں پوچھا صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا اس وقت بھی یہودی تھے اس وقت بھی عیسائی تھے وہ کہتے جی ذرا اپنی کتاب لے کے آئیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو درجات سے نہ ڈرایا ہو تو آپ ذرا ویریفائی کر دیں ہم ویریفائی کرنے آئے ہیں جیسے وہ کچھ تفسیروں میں لکھا ہے اور خاص طور پہ در منصور میں لکھا ہے اور اور بھی تفسیروں میں ہے کہ حالانکہ واقعہ میرے نزدیک غلط ہے لیکن بہرحال میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں <clears throat> کہ مکہ والوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے <clears throat> اور ہمیں تو پتہ نہیں ہم ہمارے اوپر تو کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہمارے آبا اجداد نے کبھی کسی آسمانی کتاب کی بات ہی نہیں سنی کبھی آسمانی شریعت کی بات نہیں سنی لیکن مدینہ میں یہودی رہتے ہیں یسرب میں تو چلو وہاں چلتے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں چنانچہ وہ لکھا ہے کہ وہ گئے ان کے پاس اور ان کو کہا جی کہ بات یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو تم آسمانی شریعت کو مانتے ہو انبیاء کو مانتے ہو ہم تو نہیں مانتے ہمارے یہاں تو کبھی آئے ہی کوئی نہیں یہ پہلا بندہ آیا ہے جی۔ اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو تمہاری باتوں سے سملر ہیں کتاب کی بات کرتا ہے خدا کی بات کرتا ہے امبیا کی بات کرتا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ ہم اس سے کیا پوچھیں کس طرح اسے ڈیل کریں تو انہوں نے کچھ سوالات بتائے کہ اس کو یہ پوچھنا اس کو یہ پوچھنا اس کو یہ پوچھنا تو مطلب یہ کہ کفار مکہ اس واقعے کے مطابق مدینہ والوں کے پاس گئے اور ان سے ویریفائی کروایا کیوں ویریفائی کروایا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں تھے جی لیکن جب مدینہ میں آئے مسلمان تو اس وقت بھی یہودی تھے کچھ عیسائی بھی تھے تو کبھی مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ذرا بتانا کہ ہمارے نبی نے فلاں بات کی ہے اور تمہاری کتاب سے منسوخ کی ہے منصورہ فتح کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی یہ نشانی لکھی ہے انجیل میں یہ نشانی لکھی ہے یہودی وہاں موجود تھے عیسائی وہاں موجود تھے ذرا لے آتے کہتے جی ہم ذرا ویریفائی کرنے لگے ہیں کہ سورہ فتح میں خدا نے جو کہا ہے یہ جو آپ دجال کی بات کر رہے ہیں وہ ذرا ان سے ویریفائی کر لیں کہ اس میں لکھا کہ نہیں لکھا کیوں نہیں کیا صاحبہ نے کفار نے کیوں کیا اس وقت مکہ والوں نے صحابہ نے کیوں نہیں کیا کفار نے اس لیے کیا کہ وہ نبی نہیں مانتے تھے اور صحابہ نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کو نبی مانتے تھے جی تو اصل بات یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے اگر وہ نبی ہے تو پھر تو ہم اس کی اس سے اس کی بات کا حوالہ نہیں مانگ سکتے نا کہ جی یہ تو کہیں لکھا نہیں ہو آپ بتائیں کہاں لکھا اس کے اوپر وہ غیر احمدی کہیں گے ہمیں کہ ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے جی تو پھر پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں پھر یہ بنیادی سوال ہے نا جی ہم کہتے ہیں جی آپ نبی سے حوالہ نہیں مانگ سکتے کہتے ہیں یہی تو اصل مسئلہ ہے ہم تو نبی مانتے نہیں ان کو تو جب نبی نہیں مانتے تو پہلے اس اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں اگر وہ نبی ثابت ہو گئے تو پھر آپ ان سے ان کی باتوں کا حوالہ نہیں مانگ سکتے جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے جیسے قرآن میں جو لکھا ہے وہ نہیں مانگ سکتے جی کیوں نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے ہم نہیں حوالہ مانگتے اس لیے کہ یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے ہم ان سے ان کا حوالہ نہیں مانگتے لیکن اگر مرزا صاحب نبی نہ ثابت ہوں تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی حوالہ ڈھونڈنے کی اس لیے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں بے شمار لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں <coughs> تو یہ اصل بنیادی بات ہے جس کا میں نے اس دن بتایا تھا سوری <coughs> اور اس میں جو احادیث کے اندر کچھ آیات کی بھی نہیں لکھا کہ یہ قرآن میں یہ آیا تھا اور اس میں نہیں ہے تو یہ دو پہلو تھے اس کے ایک تو تھا وعدے اور وعید کا دوسرا پہلو تھا غلط حوالہ جات کا جھوٹ بولنے کے سلسلے میں دو پہلو تھے تیسرا پہلو جو ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں بات ہے کہ جھوٹ بولنے کا جو الزام ہے وہ ان دونوں کے علاوہ ایک اور پہلو ہے اس کا کہ جنہوں نے جھوٹ بولا تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح محدود والسلام پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں جو خود ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں تین دفعہ جھوٹ بولا جی تو جب آپ ایک نبی کے اتنے بڑے نبی کے جس کو ابو الانبیاء کہتے ہیں نبیوں کا باپ اور وہ ایک اعلیٰ ترین عہدے پر اور منصب پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی یہودی ان کو مانتے ہیں عیسائی ان کو مانتے ہیں مسلمان ان کو مانتے ہیں اور ایک حدیث کے مطابق جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یا خیر البریہ اے مخلوق میں سب سے بہترین تو انہوں نے کہا کہ ذاکا ابراہیم کہ یہ تو ابراہیم کی شان ہے جی ٹھیک ہے نا ان کے متعلق غیر احمدی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں تین دفعہ جھوٹ بولا تو جب آپ اتنے بڑے نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں تین دفعہ جھوٹ بولا تو پھر آپ مرزا صاحب علیہ السلط وسلم پر یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا فرض کریں بولا ہو فرض کریں تو یہ کیا بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام تین جھوٹ بول لیں تو پھر بھی آپ ان کو نبی بھی مانتے رہتے ہیں مرزا صاحب جھوٹ بولیں بندہ جھوٹ ایک ہی دفعہ بول لیں نا ایک بولے تین بولے کیا فرق پڑتا ہے جھوٹ تو بول دیا نا جب ابراہیم علیہ السلام تین جھوٹ بولنے کے باوجود نبی ہیں اور آپ ان کو مانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کو انبیاء کے زمرے سے نہیں نکالتے تو فرض کریں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہو فرض کریں تو پھر ان کو لمبی مارنے میں آپ کو کیا حرج ہے جی۔ کیا روک ہے کیا رکاوٹ ہے میرا مطلب ہے دونوں کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے نا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں جھوٹ بولیں پھر بھی نبی ہیں مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کہتے ہیں جی جھوٹ نبی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے بہرحال یہ تو ایک الزامی جواب ہے جی اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں پہلے تو ہمیں جھوٹ کی تعریف کرنی چاہیے نا جھوٹ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات کروں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اس کو میں صحیح بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے حالانکہ مجھے خود پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹ جی ورز کرنے کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ہوں گے تو نہیں کبھی لیکن جلد بار سو فرض کرنے میں کیا حرج جائے کہ میرے پاس دس ہزار ڈالر ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا اور آپ اسے کاروبار کر لیں اور مجھے پتہ میرے پاس نہیں ہے یا آپ سے میں مانگوں کہ آپ مجھے دس ہزار دے دیں میں آپ کو مہینے بعد واپس کر دوں گا اور مجھے پتہ میں نے نہیں واپس کرنا ہے جی میں قسمیں کھا کے آپ کو کہوں کہ قدو صاحب آپ مجھے دے دیں میں آپ کو مہینے بعد واپس کر دوں میں دل میں ٹھانی ہوئی میں نے نہیں واپس کرنا میں نے لے کے دوڑ جانا جی،, جی اس کو کہتے ہیں جھوٹ ایک ایسی بات جس کو سچ بنا کر پیش کیا جائے لیکن جو پیش کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں جھوٹ جی جی لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن ہے وہ غلط مجھے نہیں پتا کہ وہ غلط ہے میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں نا جی جی مثلاً میں احمدی ہوں اللہ کے فضل سے تو میں احمدیت کو درست سمجھتا ہوں خدا کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے وہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو ہو سکتا ہے یہ سارا جو ہمارا یہ سارا ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہو فرض کریں میں تو نہیں سمجھتا نا کہ غلط ہے جی میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہے جھوٹ اس وقت ہوتا جب میں سمجھتا مجھے پتہ ہوتا کہ ہم جیت غلط ہے اور پھر بھی میں اس کو صحیح سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا پھر اس کو کہتے ہیں جھوٹ لیکن اب یہ جھوٹ اس لیے غلط ہو سکتا ہوں میں غلطی کا امکان ہے اور مجھے حضرت امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت پسند ہے جی وہ ایک بندے سے مکالمہ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے لیکن اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے تو امکان تو بہرحال ہے بالکل لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں جس عقیدے پہ میں قائم ہوں وہ بالکل درست ہے لیکن پھر بھی میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اس لیے چونکہ میں صحیح سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں یہ فرق ہے جھوٹ میں اور غلط بات میں جی۔ اور پھر قرآن نے جو جھوٹ کی تعریف کی ہے یعنی اس کو جو ڈیفائن کیا ہے تعریف بھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا تعریف کرنا کہ مطلب کسی کو اچھا کہنا جی لیکن عربی زبان میں یا اصطلاح میں تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پہچان کروانا جی تو یا ڈیفائن کرنا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ آپ ذرا فون نمبر بتا دیں پھر جی۔ میں اس کو بتاتا ہوں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی نبی کی نبوت ثابت ہو جائے تو پھر اس سے اس کی کسی بات کی تصدیق کے لیے حوالہ نہیں مانگا جا سکتا ہم یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور پروگرام کے اختتام تک ہماری گزارش کہ آپ پروگرام کے اسی موضوع کے حوالے سے ہی سوالات کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A جی آنسر سر جی میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے جس کو ہم اردو میں جھوٹ کہتے ہیں نا جی اس کے لیے چار الفاظ استعمال کیے ہیں ایک تو ہے جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ قزب جی تو جھوٹے کو کاذب کہتے ہیں جھوٹ کو قزب کہتے ہیں قزب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط خبر دینا جیسے میں نے بھی جھوٹ کی تعریف کی ہے نا جی کہ دل اور زبان کا ہم آہنگ نہ ہونا اور خلاف واقعہ بات کہنا اس کو کہتے ہیں قزب اور اس کا متضاد جو ہے وہ صدق ہے جی یعنی ایک ایسی بات کرنا جو دل اور زبان دونوں سے ہم آہنگ ہو تو اس میں اس کو صدق کہتے ہیں دوسرا جو لفظ استعمال کیا قرآن نے جھوٹ کے لیے وہ ہے باطل اور باطل وہ جھوٹ ہوتا ہے جو تحقیق کے بعد غلط ثابت ہو جی جب آپ کو کوئی بات بتائی جائے اور آپ اس کی تحقیق کریں اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے غلط ثابت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں باطل اور اس کی ضد جو ہے اس کا متضاد جو ہے وہ ہے حق تو قسم کا جو متضاد ہے وہ صدق ہے اور جو باطل ہے اس کا متضاد ہے حق جی یہ قرآن نے بیان کیا ہے اور زور جو ہے زور وہ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ سیدھی راہ سے کترا کے ایک طرف گزر جانا تو یہ ہے کال زور اس کے مقابل پہ ہے کال سدید جی جی انصر صاحب دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ اگر جی پہلے جی سوالات لے لیتے جی ہیں ضرور جی پہلے ہیں امین صاحب امین صاحب السلام علیکم جی ہلو جی امین صاحب السلام علیکم پلیز جی وعلیکم اچھا، صاحب آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کہی ہے میں کہوں گا اس کے باوجود قرآن نے گواہی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ایسی گواہی موجود نہیں ہے دوسرا پھر امبیا علیہ السلام کی چند خصوصیات بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ خود میچ کر لیجئے گا کہ آپ سچے ہیں کہ یہ بات سچے ہے کہ امبیا علیہ السلام حسین و جمیل اور باروب ہوتے ہیں امبیا علیہ السلام کا دینی امور میں کوئی استاد نہیں ہوتا امبیا علیہ السلام کی تمام پیشن گوئیاں سچی ہوتی ٹھیک ہے امبیا علیہ السلام نبوت سے پہلے اور بعد میں صادق اور امین ہوتے ٹھیک ہے نا یہ ساری باتیں اس کے باوجود آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک خصوصیت ہے مرزا صاحب میں اور جن کتابوں کے ہم مکلف نہیں ہیں تورات انجیل کے ان سے آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں ہم کیوں آپ کو لا کے دیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے ہم نے صرف اس پہ ایمان لانا ہے باقی تو ساری بدل دی گئی ہے آپ کو سب پتہ جی ٹھیک ہے جی بالکل امین صاحب آپ کے تین سوالات تقریباً پہنچ گئے فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام میں نشانیاں ڈھونڈ رہے تھے وہ کیا تھیں اور ان کو کتنی ملی عیسیٰ علیہ السلام میں اور آج حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو ہے نا جو مسیح اور مہدی کی نشانیاں امت مسلمان ڈھونڈ رہی ہے جی وہ کیسے جو ہے نا ان دونوں کا ذرا تقابل کرتے ہیں اوکے جی بہت بہت شکریہ فیصل صاحب جی انصر صاحب امین صاحب کا سوال کہ جی امین صاحب کی بات کے جواب سے پہلے میں فیصل صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے غیر احمدی مسلمان جو بھائی ہیں ان کے لیے ہے آپ چونکہ احمدی ہیں اس لیے آپ دوسری مجالس میں بھی اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں ہم اپنے جو احمدی مسلمان بھائی ہیں ان سے ہم نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ آپ اس پروگرام میں کوشش کریں کہ فون نہ کیا کریں اور سوال نہ کریں جب تک کہ کوئی ایسی خاص ضرورت نہ ہو جس میں کہ آپ کو سوال پیش آ جائے اور آپ ضرور کریں لیکن عام طور پہ ہم ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اس لیے آئندہ سے کوشش کریں کہ آپ چونکہ آپ کو دوسری مجالس میں بھی موقع مل جاتا ہے جماعت کے پروگراموں میں تو وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جو ہمارے دوسرے غیر عمدی بھائی ہیں مسلمان ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں تاکہ وہ اس میں فون کر کے بات کر سکیں جی امین صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی قرآن نے گواہی دی ہے تو قرآن نے جب گواہی دی ہے کہ وہ نبی ہیں اور آپ ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں نا کہ نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتا جی تو آپ کہ آپ نے یہ مان دی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا وہ کہتے ہیں جی قرآن نے کہا ہے کہ وہ نبی ہیں قرآن نے تعریف کی ہے تو بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن تو ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن ان کو نبی بنا رہا رہا آپ ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں نوز بلّہ منظالک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوٹ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بولا امین صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ جی، جی۔ بالکل بالکل بات نہیں انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے خدا نے ان کی گواہی دی ہے خدا نے گواہی دی ہے کہ وہ نبی ہیں اور آپ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تین دفعہ جھوٹ بولا انہوں نے <laughs> میرا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کچھ کہتا ہے ہم کچھ کہتے ہیں جی وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ منچے میں سرائے میں تبورا ہے منچے میں سرائے کہ میں کچھ گا رہا ہوں میرا تمبورا کچھ اور گا رہا ہے خدا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہا کہ خدا نے نہیں گواہی دی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تین دفعہ جھوٹ بھی بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ وہ شخص جس کی خدا گواہی دے جس کو قرآن میں لکھا ہو کہ وہ سچا ہے وہ تین دفعہ جھوٹ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا مرزا صاحب علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں نوز اللہ منظال اس لیے نبی نہیں ہو سکتے چونکہ جھوٹ بولے ہیں انہوں نے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے پھر بھی نبی ہیں قرآن نے بھی گواہی دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دے دی جھوٹ بولنے کے باوجود جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ تو پھر معیار نہ نہ ہوا کسی شخص کا جھوٹ بولنا اس کی نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے کے مطابق تین دفعہ جھوٹ بولے ایک بات دوسرا انہوں نے <clears throat> کہا ہے کہ جی جو نبی ہوتے ہیں وہ حسین و جمیل ہوتے ہیں جی یہ تو کہیں نہیں لکھا قرآن میں تو نہیں لکھا کہ جی۔ نبی حسین و جمیل ہونے چاہیے آپ جو علامہ جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے التقان فی علوم القرآن اس میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور ایک آنکھ چھوٹی تھی ایک بڑی تھی تو یہ سینج مل ہوتے ہیں ایسے اول تو یہ کوئی معیار معیار نہیں ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ نبی بڑا سی وجمل ہونا چاہیے کسی بھی جگہ نہیں لکھا افریقنس میں بھی تو نبی آئے ہوں گے نا موٹے موٹے ناک والے موٹے موٹے ہونٹوں والے کالے مطلب یہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہم بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایب ہے تو چینی جو ہیں ان میں بھی نبی ہوں گے ان کی بھی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں ناک چپٹے ہوتے ہیں آپ کے نزدیک وہ خوبصورتی میں شامل نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز بری ہے یا غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے خوبصورتی کا معیار ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ موٹی موٹی آنکھیں ہوں پتلا ناک ہو ستواں قسم کا اور خوبصورت رنگ ہو سفید تو یہ مطلب جو خوبصورتی کی نشانیاں ہمارے یہاں ہیں وہ دوسری قوموں میں نہیں ہیں تو کس قوم کی خوبصورتی کا معیار آپ اس کے اوپر فٹ کریں گے کہ جی ہاں اگر اس میں اس کے چہرے کے اندر یہ نقش ہوں گے تو پھر یہ خوبصورت ہوگا وہ شخص خوبصورت ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ہندوستانیوں کے نزدیک ہو لیکن چینیوں کے نزدیک وہ خوبصورت نہیں ہے اور جو چینیوں کے نزدیک خوبصورت ہے وہ آپ کے نزدیک خوبصورت نہیں ہے جو افریقنس کے نزدیک خوبصورت ہے وہ آپ کے نزدیک خوبصورت نہیں ہے جو نیٹو ہیں یہاں کے کینیڈین کے یا امریکن یا آسٹریلین ابوریجنس جو ہیں ان کے نزدیک جو خوبصورت ہیں وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے جی تو پھر کون ہے خوبصورت لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا کسی شخص کی خوبصورتی اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے یا نبی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو یہ تو کوئی نہیں لکھا بلا ثبوت بات کی آپ نے پھر آپ نے کہا جی نبی کو استاد نہیں ہوتا یہ بھی کہیں نہیں لکھا بلکہ اس کے الٹ لکھا ہے اتکان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم یافتہ تھے تفسیر ابن کثیر میں شروع میں ہی لکھا ہے سورہ فاتحہ میں ہی بالکل شروع میں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ استاد کے پاس لے گئیں مکتب میں بٹھایا تو استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا جی اور اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بھی کہتے نازر ہو چکی ہوگی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا استاد نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے استاد کے پاس گئے نا وہاں بیٹھے اور بھی میرے پاس حوالے ہیں جس میں لکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ امی ہیں جی یعنی انہوں نے باقاعدہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی ایک تعلیم ہوتی ہے جو ابتدائی بنیادی حروف سیکھنے میں اور ایک تعلیم ہوتی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا اس کی جو اندر اس کا مضمون ہے وہ کیا ہے اس کے جو معرف ہیں وہ کیا ہیں دو طرح سے نا تو حضرت مسیح محدودہ السلاۃ والسلام نے بنیادی جو تعلیم ہے وہ استاد سے سیکھی ہے لیکن قرآن کے معرف آپ کو کسی نے نہیں سکھائے وہ تو خدا نے سکھائے ہیں لیکن پھر بھی میں عرض کروں کہ استاد کا ہونا کسی نبی کا آ, اس کے خلاف نہیں جاتی بات یہ کہ جی چونکہ اس کا استاد ہے اس نبی نے یہ بھی کسی جگہ جگہ نہیں لکھا پھر انہوں نے اور کیا بات کی تھی ان کا تیسرا حصہ تھا کہ توریت کو ہم نہیں مانتے بس ایمان لے آتے ہیں اس پہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں ہاں تو میں نے کب کہا کہ آپ مکلف ہیں لیکن جو بات آپ کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اس کے مکلف ہیں آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں یا میں سے نکالتے کہ نہیں نکالتے جی نکالتے ہیں نا <clears throat> اس وقت نہیں کہتے کہ بدل گئی ہے اس وقت تو کہتے دیکھو جی اس میں جو ٹرانومی میں لکھا ہے کہ خدا سینا سے نکلا اور شعر سے طلوع ہوا اور فران سے جلوہ گر ہوا دس ہزار کو دوسریوں کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو دس ہزار کو دوسری عزل صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں آپ کے ساتھ دس ہزار صحابت ہے یہ دس ہزار کو دوسری ہیں خدا کا آنا گویا آپ کا آنا ہے تو یہ اس وقت آپ نے مان لی بات آپ نے غزل الغزلات میں حضرت سلمان علیہ السلام نے جو غزل لکھی ہے اس میں آپ کا نام لکھا ہے خلو محمدیم تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس وقت نہیں نے کہا یہ بدل گئی ہے اس وقت نہیں نے کہا کہ ہم اس کا مکلف نہیں ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے مطلب کے لیے اس کو لے لیا جی اور جو آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے جو ہمارے مطلب کی بات ہے جس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ہم مکلف نہیں ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جو چیز <clears throat> قرآن کے مطابق ہے وہ درست ہے کیونکہ معیار قرآن ہے ہمارے لیے درست تو اس کے جو مطابق ہے وہ درست ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کا لکھ اس کی جو علامات ہیں اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ میں آپ کو یہ آج بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ کہاں سے آئے تھے اس کو پھر آپ دیکھ بھی لیجئے گا بعد میں جی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے اندر ایک منٹ میں نکال لوں جی سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس سے ساڑھے دس کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور فرانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two جی انصر صاحب جی یہ سورہ العراف ہے سات نمبر کی صورت ہے اور اس کی آٹھ نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے ون ففٹی ایٹ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے پاس ون ففٹی سیون ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزب اللہ شیطان الرجیم الزینہ یت تبیون رسول نبی المی الزی یجدونہ ہو مکتوباً اندہم فطورات طورات ولنجیل یعنی وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں یجدونہ ہو وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا اندہ ہم اپنے پاس فطورات ولنجیل ول طورات میں اور انجیل میں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ یت طبیون رسول النبی المی اب یہ طبیونہ جو ہے وہ فعل مظاہرے ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس رسول نبی امی کی پیروی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ یہ فعل مظاہرے ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کو لگتا ہے اس لیے یہ آیت پچھلے زمانے کے لیے نہیں ہے یہ آیت تمام زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بات بتا رہی ہے اللہ زینہ یت بیون رسول النبی المیہ جی کہ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے دو نہ ہو وہ پاتے ہیں اس کو اور پائیں گے مکتوباً لکھا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہ تو ہے نہیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ پاتے ہیں اور پائیں گے لکھا ہوا اندہ ہم اپنے پاس پھر و انجیل انجیل اور اس میں تورات اور انجیل میں یعنی انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو خدا نے کہا ہم نے اس کے خلاف کرنی بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو نبی امی کی اس کی رسول النبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے وہ اس کو پاتے ہیں اور پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں یہ تو نہیں کہا نا کہ لکھا ہوا پایا جنہوں نے پیروی کی انہوں نے لکھا ہوا پایا تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ماضی کی بات ہے یہ تو اس وقت ہوئی تھی بات اب تو نہیں ہے کیونکہ اب تو وہ تحریف ہو چکی ہے اس میں اور وہ تو ساری بدل گئی ہے اس لیے اب نہیں ہے وہ یہ تو نہیں کہا خدا نے خدا نے کہا جب بھی کوئی اس اس رسول نبی امی کی پیروی کرے گا وہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائے گا تو باپ اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس آیت کی روح سے تو ہر جگہ ہر وقت اس کو لکھا ہوا پایا جانا چاہیے نا جی جب بھی میں تورات اور انجیل کھولوں اس میں اس رسول نبی امی کی نشانیاں لکھی ہوئی مجھے ملنی چاہیے وہاں سے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو یہ بدل گئی ہے ہم تو مکلف ہی نہیں خدا کہتا ہے کہ تمہیں ملیں گی اس لیے آپ کو نہیں ملتی کہ آپ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے جی کون سی کیٹیگری میں جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اللہ زینہ یہ تبیون رسول النبی المیہ وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں ان کو ملیں گی نشانیاں جی تو جو کرتے ہیں اس کو کہاں سے ملیں گی خدا نے تو نشانی بنا دی نا تو امین صاحب اگر آپ کو نہیں ملتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے کرنے والے ہوتے تو پھر آپ کو ضرور مل جاتی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب زاہد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر لانت اللہ علی القاذبین آمین پہلا کی لانت ہوتی ہے اور ابراہیم رسول اللہ امام انسانیت ہے اور یہ ہمارا دین جو ہے ملت ابراہیم ہے اور تمام ریلیجن اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آل دا اور یہ سارا ریلیجن ملت ابراہیم اور رسول کے بارے میں یہ جھوٹ موٹ کہنا یہ ان پہ بھی لانت اللہ ایسے دشمن ہے دوسرا الحم سو اعمال انسان کو اپنے اعمال شیطان برے اعمال بھی خوبصورت کر کے دکھاتا اس کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ قرآن و معیشو ذکر رحمان ہے جو رحمان کی نصیحت سے منہ پھیر لے جی زاہد صاحب ہاں جی آپ کا سوال آ ہاں، گیا ہماری بات اتفاق کر رہے نا ہم تو ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہم تو نہیں کہتے نا جی میں تو الزامی جواب دے رہا ہوں ان کو کہ جی آپ یہ کہتے ہیں اور آپ غلط کہتے ہیں جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو زندگی بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ ان کے اوپر تین دفعہ جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں پھر بھی ان کو نبی مانتے ہیں جی تو ہرگز ہرگز نوز بلّہ ہمارا یہ قیدہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ کیا ایک دفعہ بھی نہیں جھوٹ بولا کبھی اس لیے ہمارا قیدہ نہیں ہے تو جو لانت ڈال رہے ہیں وہ ان پہ ڈال رہے ہیں جو ان کے اوپر جھوٹ منسوب کرتے ہیں جی ہمارے اوپر نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ میں نے اس میں اچھا فون ہے ٹھیک جی نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال نوید صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی نوید نے نبیل نام ہے جی نبیل صاحب سر ایک پچھلے پروگرام سے ریلیٹڈ تھوڑا سا کوشچن تھا اگر ہم راستے سمجھے تو اس کا جواب دیجیے گا پچھلے میں آپ نے فرمایا تھا کہ صرف جو لوگ حج پر جاتے ہیں قربانی صرف ان پر فرض ہوتی ہے جبکہ ہم نے سنا ہے کہ ہر صاب استطاعت پر قربانی فرض ہے تو کیا اس کو ذرا واضح کر دیں کہ جو حج کے علاوہ لوگ ہیں ان پہ فرض نہیں ہے اگر وہ کر دیں تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ گناہ نہیں ہے یعنی فرض نہیں ہے ان پہ جس پہ پیسے ہوں بھی اگر ٹائم ہو تو اس کو بتائیے تھینک جی شکریہ جی میں نے کہہ دیا تو بھی کہ حج جو قربانی ہے وہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو غالباً جو ہے نا آخری رکن اس کا طواف الوداع اس سے پہلے قربانی کرتے ہیں یعنی بنا سے آنے کے بعد تو غالباً سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ یہ ہے میرا خیال ہے سیکنڈ لاسٹ رکن ہے آخری جو ہے وہ طواف ودا ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا یعنی مکمل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ حج جو ہے وہ بھی صاحب استطاعت پہ ہی فرض ہے جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو حج نہیں کر سکتا نا اس کے سر پہ قرض نہ ہو خوف نہ ہو امن ہو وہاں پہ اور وہ جا سکتا ہو وہاں پہ بیمار نہ ہو تو اسی طرح وہ جو قربانی ہے وہ بھی اسی کے تحت شامل ہے اس میں یہاں پہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اگر کرنا چاہیں اور اس میں شامل ہونا چاہیں تو حرج نہیں ہے فرض نہیں ہے البتہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرض نہیں ہے کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن اس میں پھر جو رسومات اور بدعات شامل ہو گئی ہیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ جانوروں کو لے کے تو جو خواتین ہیں وہ بھڑکیلے لباس پہن کر اور سارے کام کر کے وہ بیچاری وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں سنت ابراہیم انہراجن جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ نہیں کوئی کالر نہیں ہے اس وقت اچھا تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ حضرت ابن علیہ السلام کے متعلق یہ تین جھوٹوں بولنے کا عقیدہ رکھ کر مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جھوٹ بولے تو اگر آپ ان کو تین جھوٹ کا عقیدہ رکھ کر تین جھوٹ بولنے کا عقیدہ رکھ کر آپ کو نبی مان سکتے ہیں مرزا صاحب کے متعلق کیوں نہیں مان سکتے یہ تو کوئی معیار نہیں ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کتاب الجہاد میں ایک چیپٹر ہے الحرب و خدا یعنی یعنی لڑائی جو ہے وہ داؤ پیچ کا نام ہے اور ایک باب اور باب ہے القصب و فلحرب جنگ کے اندر جھوٹ بولنا اور اس میں جو احادیث ہیں اس میں لکھا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ مکر و فریب اور داؤ پیچ کا نام ہے اور جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے اور اسی جھوٹ سے کام لے کر محمد بن مسلمہ <clears throat> رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا بن اشرف جو یہودی سردار تھا اس کو قتل کیا <clears throat> تو آپ کہیں کہ نبی کی نبی صلی وسلم نے نوزب اللہ جھوٹ بولا اور آپ کے صحابہ نے جھوٹ بولا کہ کا بن اشرف کو جا کے مارا محمد بن مسلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خود حضور نے یہ کہا کہ جو جنگ ہے وہ تو داؤ پیج کا نام ہے تو ہماری جو جنگ ہے چونکہ تلوار کی نہیں ہے دوسری ہے اس میں داؤ پیج کریں تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے اور دوسری جنگ میں تو خود حضور کہہ رہے ہیں کہ داؤ پیج کا نام ہے پھر بخاری کتاب کفارات الاما ایمان میں درج ایک حدیث کے مطابق کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگے آپ نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا جی قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں دوں گا بعد میں دے دیے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہو تو آپ نے تو لیے ہیں جو اونٹ تو پھر آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بلوا دیا جی. انہوں نے تو قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا پھر بعد میں دے دیے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی نوزب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا پھر اس کے علاوہ یہ تو صاحب کے بھی ہیں تصفیت العقائد کتاب ہے قسم نانوتی صاحب کی جی اس کے صفحہ چوبیس پہ لکھا ہے کہ اب یہ اس زمانے کی اردو ہے تھوڑی سی مشکل بھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جس جگہ دفاع فساد خود کذب پر ہی موقوف ہو جس جگہ دفاع فساد یعنی فساد کو دور کرنا جو ہے وہ خود کذب پر ہی موقوف ہو یعنی جھوٹ بولنے سے ہی فساد دور ہوتا ہو جیسا کہ کبھی اصلاح بین الناس میں ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اصلاح کروانی ہو تو وہ کہتے ہیں جی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور جھوٹ بولنے سے اگر فساد دور ہوتا ہو جیسا کہ لوگوں کے اندر اصلاح کروانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر یہ تعامل بے جا ہے تو آپ جو تعامل کریں نہیں نہیں جی جھوٹ نہیں میں نے بولنا تو یہ بے جا تعامل ہے آپ کا جی قاسم نانوتی صاحب میں آپ کو آسان اردو میں بتا رہا ہوں بال جملہ کذب کو منافی شان نبوت بائیں معنی سمجھنا کہ یہ معاشیت ہے اور انبیاء علیہم السلام معاسی سے معصوم ہے خالی غلطی سے نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں ارتھات وہ ہندو کہتے ہیں نا ارتھات تو وہ کہتے ہیں جی کہ بالعموم یعنی عام طور پہ کزب کو منافی شان نبوت با ایمانی سمجھنا جی۔ کہ جھوٹ بولنے کو شان نبوت کے خلاف اس طرح سے سمجھنا کہ یہ معاشیت کا گناہ ہے اور انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خالی غلطی سے نہیں یہ غلطی سے خالی نہیں ہے یہ بات کہ آپ کہتے ہیں جی نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور انبیاء میں تو گناہ ہوتا ہی نہیں وہ گناہ گار ہوتے ہی نہیں اس لیے جھوٹ بولنا انبیاء کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں پھر تس پر تاریزات جو واقع میں اقسام کذب میں سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ مشابہ کذب ہوتی ہیں ہرگز مخالف شان نبوت نہیں ہو سکتا جی یعنی ایسی باتیں جو لگتی ہیں آپ کو کہ جھوٹ ہیں لیکن جھوٹ کے مثل ہیں جھوٹ نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہرگز مخالف شان نبوت نہیں ہے یعنی اگر کسی نبی نے کوئی بات کر دی تو آپ نے کہا یار یہ تو جھوٹ جھوٹ بات نہیں تو جھوٹ تو گناہ ہے اور نبی تو گناہ نہیں کر سکتا میں یہ بتا رہا ہوں سامعین کہ یہ قاسم نانوتی صاحب کا بیان ہے جو میں بتا رہا ہوں قاسم نانوتی صاحب دیوبند فرقے کے بانی و بانی ہیں ان کی کتاب ہے تصفیت القاعد اس کے صفحہ نمبر چوبیس پہ بلکہ اس سے پہلے صفحہ بائیس پہ بھی ایک عبارت ہے وہ کہتے ہیں دروغ سریح بھی یعنی کھلا کھلا جھوٹ دروغ یعنی کہ جھوٹ سری یعنی کہ صاف صاف دروغ سری بھی کئی طرح پر ہوتا ہے جس جن میں سے ہر ایک کا حکم یکساں نہیں اور ہر قسم سے نبی کو معصوم ہونا ضرور نہیں جی یعنی جو کہتے ہیں کھلا کھلا جو جھوٹ ہے نا وہ کئی قسموں کا ہوتا ہے اور ہر قسم پر ایک ہی طرح کا حکم نہیں لگا سکتے آپ اور نبی کو ہر قسم سے ہر قسم کے جھوٹ سے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے یعنی وہ کھلی چھٹی دے رہے ہیں لائسنس دے رہے ہیں کہ جی نبی اگر کوئی جھوٹ بول بھی دے تو اس سے اس کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا اور امین صاحب دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں قاسم نانوتری صاحب کو محترم سمجھتے ہیں لیکن قاسم نانوتری صاحب کی شان نبوت کی تعریف سے ناواقف ہیں میں جی۔ دوسرا لفظ نہیں کہتا میں اسے یہ کہتا ہوں ناواقف ہیں نہ اور بھی لفظ کہہ سکتے ہیں نا ہم ناواقف کے مترادف جو ہیں جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ کہ تصویر القائد میں نانوتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ کہیں کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ کے مثل ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے اچھا ہاں ایک اور اہل حدیث مولوی صاحب ہیں ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب جی یہ تو میں نے دو بندیوں کو بتایا نا اہل حدیث مولوی ہیں ابراہیم میر سیال کوٹی ان کی کتاب ہے عصمت نبوت اس کے صفحہ نمبر دس پہ وہ لکھتے ہیں گناہ امدن خلاف شرع کرنے کو کہتے ہیں امدن جان بوجھ کے تو جان بوجھ کر شرع کے خلاف کوئی کام کرے کو بات کرے تو وہ اس کو کہتے ہیں گناہ ہے یہ آمدن کی قید اس لیے ضروری ہے کہ جس فعل میں انسان کے قصد و نیت کو دخل نہیں حقیقت میں وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا وہی بات جو میں نے بھی پہلے کی تھی کہ جب میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر میں کسداً اس غلط بات کو صحیح کہہ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے سچ سمجھ کے آپ کو کہہ دیا تو پھر میں جھوٹا نہیں ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جو امدن خلاف شرح بات کرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کہتے ہیں میں نے امدن کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جس فعل میں انسان کے ارادے کو اس کی نیت کو دخل نہ ہو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا یعنی میں نے بلا ارادہ ایک بات کی ہے میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ سے ایک بات کروں میں نے ایک بات سنی اور میں جس بندے سے بات سنی ہے وہ مصدقہ بندہ ہے مستند آدمی ہے تو اس میں میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ قدوسا وہ فلاں بندے نے ہی بات کہی تھی اور میں نے بلا ارادہ یعنی میرا جھوٹ کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو بتا دی وہ بات غلط تھی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں جی چنانچہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ پس نسیان و صاحب اور خطا اشتہادی گناہ کی حد سے باہر ہیں یعنی ایک نبی اگر خطا کر دے اگر وہ بھول جائے اس کے صاحب ہو جائے تو پھر وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن حضرت مسیح محمد علیہ صلاحۃ والسلام کے اوپر تو آپ بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کو چاہے کسی بات کا پتہ بھی نہ ہو اور انہوں نے بات کر دی ہے جی اور آپ کہیں نہیں جی نہیں چونکہ وہ نبی ہیں انہوں نے اتنی بھی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو اور آخر میں میں ایک حدیث بتاؤں آپ کو وہ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو چار کے بجائے دو رکعت میں سلام پھیر دیا تو ایک بندے نے کہا کہ انسیتا ام کثرت تسلاتا آپ بھول گئے ہیں کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے جی کل تک تو آپ نے چار پڑھائی تھیں آج آپ نے دو پڑھا دی ہیں تو ام نسیتا ام کثرت تسلاتا کہ نماز آپ بھول گئے ہیں کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا لم انس و لم تنسر لم تک سر نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے اپنی طرف سے زور نے چار پڑھائی ہیں پڑھائی دو ہیں دو کے بعد اسلام پھیر دیا بندہ کہتا ہے یاس اللہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نماز چھوٹی نہ چھوٹی ہوئی ہے کہنے گئے پھر آپ نے تو اس نے کہا کہ بلا کر نسیتا نہیں نہیں بے شک آپ بھول گئے ہیں آپ نے دوسروں سے پوچھا یہ صحیح رہے ہیں ان کا ہاں جی آج آپ نے چار کی بجائے دو پہ اسلام پھیر دی جی تو پھر انہوں نے دوبارہ سے وہ دو جو تھیں وہ پڑھائیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لم انس و لم تکثر نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے نوزے ولم مجھے جی مرزا صاحب اگر ایسی بات کریں تو اگر دیکھو جی نبی ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے اس کے صاحب ہی کہہ رہا ہے آپ نے دو پڑھا دی ہیں چار کے بجائے اور آپ رہے ہیں میں تو نہیں بھولا جی تو یہ صورت حال ایسی ہے جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل اصول کیا چیز ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک دوست نے دو سوالات پوچھے ہیں اگر مختصراً آپ جواب دے دیں ایک سوال ان کا یہ ہے کہ غم سے نجات کی کوئی دعا بتا دیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بے وقت اذان ہو رہی ہو تو کیا اس اذان کو روکنا چاہیے نہیں روکنا تو نہیں چاہیے جو کر رہا ہے وہ کرنے دیں اس کو وہ جانے اس کا خدا جانے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اور غم سے نجات کی کوئی دعا غم سے نجات کی دعائیں تو بہت ہیں قرآن کریم میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا غم ہے جی <laughs> حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہنچے ہیں ایک جگہ کے اوپر اور بیار و مددگار تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربین الماز الطیہ خیرین فقیر پھر وہ کہتے ہیں کہ انی مغلوب فن تصر یہ ہے نا جی کہ وہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اللہ میری مدد کر تو اس کو ہم اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں ربی انی مغلوب فن تصر کہ اللہ اللہ میں مغلوب ہوں پھر یہ ایک غم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس ہاں حضرت یونس کا قصہ بتایا جی کہ وہ اس میں آگے ہیں مچھلی کے پیٹ میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا سبحانہ کا انی کن تم نظو عالمین جی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو غم کون سا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب محبت کا غم ہے تو پھر اس کے لیے کوئی اور دعا بھی علاج بھی ڈفرینٹ جی ہاں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور اور تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں اس کے علاوہ تاول قیوم صاحب اور نجیب طارق صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود تھے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں پیش کیا جائے گا تب تک کے لیے طول کو دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ أطوفوا لمرضاتي الحبيب كهائما واسعى وإني مستهام ومغبر عذابت محبته أذامي وهبت على نفسي رياح تكسر وجناك كالموتى فأحيي مورنا نخر أمامك كالمساكين فاغفروا الہی الہی الہی النفس انك وما ان خلدا كمثلك يثمرون تردنا لوجهك من مجالس قومنا فأنت لنا حب فريد ومؤثر إلهي بوجهك أدرك العبد رحمة وليس لنا باب سواك ومعبر صبرنا صبرنا صبرنا على جور الخلائق كلهم ولكن على هجر سطالا نصبر تعال حبيبي أنت روحي وراحتي وإن كنت قد آنست ذنبي فستر بفضلك إنا قد عصمنا من العداد وإن جمالك قاتلي فأت وانظروا وجدناك رحمانا فما الهم بعده رأيناك يا حبي بعين تنور بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق رحبوا بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم سبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca بالدخول إلى الموقع ستلاحظون الزاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa at voiceofislam.ca أيضا يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 416 410 6522 أعيد الرقم 416 410 6522 أو على الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان المستمعون الأعزاء موضوعنا في حلقة اليوم عن حقيقة عقوبة الردة في الإسلام أي موضوع هذا الموضوع الهام والخطير الذي قد عانت منه الأمة إلى قرون عديدة فما يسمى بالقتل باسم الدين هذه المصيبة التي نزلت وصبت على الناس العذاب الأليم هذه المشكلة التي لا بد من اجتثاثها من جذورها كما قلت إن في حلقة ماضية إن أهمية طرح هذا الموضوع تكمن في خطره خطره بما أننا مسلمون فنتحدث من هذا المنطلق أن الإسلام والمسلمين قد تضرروا على يد بعض العلماء من المسلمين السذج للحقيقة للأسف ففي الواقع أن الأعداء أعداء الإسلام أنفسهم قد اعتمدوا في معظم الأحيان على سذاجة هؤلاء هؤلاء الذين قد تأثروا بهذا الفكر هذا طبعا هذا الاتجاه الخاطئ من المسلمين قلت أنه يرجع لسبب وهو تأثر العلماء هؤلاء بعض العلماء في ذلك الوقت عند نشأة هذه الفكرة وأتحدث طبعا في الفترة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في بالنسبة للأديان الأخرى التي تفشى فيها هذا هذا المرض أيضا أو سواء كان الملحدون أو غيرهم لا أتحدث عنه وأنا أتحدث من وجهة النظر الإسلامية فهؤلاء العلماء الذين قد تبنوا هذا الفكر الخاطئ الذي هو ليس من أصل الإسلام كان نتيجة تأثرهم بالمحيط المحيط السياسي للبلاد أو الجو الذي كانوا يعيشونه في ذلك الوقت فبسبب تأثرهم بالناحية السياسية لتلك الحقبة أو تلك الفترة ففضلوا بسبب ذلك شروح التعليمات الإسلامية مصبوغة بصبغة سياسية بدلا من أن يرجعوا إلى القرآن الكريم والأسوة النبوية الأصيلة فهذا موضوع موضوع قتل المرتد أو الردة هو واحد من أهم الاتجاهات الخاطئة والنظريات الباطلة الواقع أن هذه النظرية المروعة حقيقة لا تستند لا إلى القرآن ولا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا فهي نظرية سياسية بحتة أوجدها الملوك العباسيون وغيرهم لمصالحهم السياسية طبعا من الذي سيكون أداة لهذه المصالح لترسيخ هذه المصالح نحن نرى في زماننا هذا أن هناك بعض للأسف بعض المشايخ الذين يروجون لنفس هذه الأفكار ونرى نراها عمليا تطبق أمام أعيننا فلم يعد شيئا مخفيا من خلال تطور الانترنت والأخبار التي تنتشر بسرعة أن الجهات السياسية تستغل المشايخ الذين يتبنون هذا الفكر من أجل مطامح المطامح السياسية للزعماء فإذا طريقهم لتطبيق هذا الأمر وللإضرار بالإسلام وبالمسلمين الامر المشايخ المتأثرون بهذه النظريات كما قلت التي هي الإسلام بريء منها في ذلك في تلك الحقبة في بداية هذه الفكرة عند ظهور بداية هذه الفكرة كان هناك طبعا من المشايخ الذين يتبنون هذه الفكرة وكان هناك مشايخ أو علماء محايدون آخرون لكن لم يستطع حقيقة العلماء المحايدون الآخرون في ذلك العصر أن يعملوا شيئا لم يستطعوا إلا أنهم اضطروا إلى التأثر بهذه النظريات الدخيلة على الإسلام الأمر المؤسف أن أيضا يعني كان, كان هناك بسبب ظروف سياسية وحكمت تلك الحقبة ثم جاء من بعدهم أيضا من العلماء الذين هم حقيقة تربوا في هذه المدرسة الفكرية هذه ظهرت إذن هذه المدرسة الفكرية التي تنادي بأن بأنه يجب أن يقتل المرتد أو الذي يفارق الجماعة يحل, يحل دمه وإلى آخره إذا هؤلاء العلماء الذين أتوا من بعدهم قد تربوا بهذه في هذه المدرسة الفكرية وقبلوا هذه النظريات الخطيرة في على الإسلام والتي هي غير إسلامية بدون أن يدرسوها بعين النقد والتفحيص كان لابد لهم أن يدرسوها وينتبهوا لهذا الأمر الحساس جدا وكما يحصل الآن أن العلماء الذين خرجوا أيضا من نفس المدارس من هذه المدارس الفكرية لا ينظرون إلى هذه الأفكار ويضعونها بميزان الدراسة والتفحيص والنقد قد ظهر بعض البعض من المشايخ الذين قد نقضوا حقيقة هذا هذه الفكرة وهذا شيء جيد ولكن الجزء الكبير هم ما زالوا يتبنون هذه الفكرة وتدرس في المدارس والجامعات للأسف هذه النظرية الفاسدة والتي لها عواقب وخيمة على الإسلام ماذا حصل بعد ذلك هي هي حقيقة العلماء المشايخ الذين قد تبنوا هذه الفكرة والذين يطلقون هذه الأحكام أحكام التكفير على الآخرين وأحكام الذي يقولون أن هذا هذه الملة أو هؤلاء هذه الجماعة أو هذا الشخص هو مرتد وينادون بتطبيق الحد عليه أو خوفا لا ينادون ولكن هم لديهم هذه القناعة الذاتية وهذه القناعة الشخصية أنه هذا الذي خرج من الإسلام يحل أن نقتله بعد استتابته سواء ثلاث أيام أو غير ذلك هؤلاء أيضا قد تعرضوا هؤلاء أنفسهم أيضا تعرضوا لهذا الحكم أيضا أي أنهم هم نفسهم صاروا يرمون بالارتداد عن الإسلام لأدنى اختلاف لأصغر اختلاف وهذا الآن ممكن أن يعني نراه بسبب وجود الخلافات بين الدول الإسلامية في هذه الفترة نلاحظ أن المشايخ قد انقسموا إلى أقسام ومنهم من يكون مع الحكومات مثلا ومنهم من يكون من يكون مع القسم الذين هم ضد الحكومات وهؤلاء الفئتين أيضا يطلقون على بعضهم البعض هذه الأحكام الخطيرة اذا اصحاب النفوذ من الحكام والمشايخ استخدموا هذا السلاح وما زالوا يستخدمونه ضد معارضيهم بكثره وبدون هواده في كل في كل فتره زمنيه عندما تفشت هذه النظريه وبدات هذه النظريه نظريات الدخيله على الاسلام بالنشوء ف كانت هذه النظرية هي السلاح التي يواجه فيه الحكام أصحاب النفوذ والمشايخ معارضيهم فيقابلونهم بالقتل أو بالنفي أو بالسجن والتعذيب إلى آخره هذه الأبواب من التاريخ من تاريخ الإسلام مؤلمة جدا ومخيفة لدرجة أنها أيضا تعيد إلى أذهاننا عصور الحكم المسيحي بإسبانيا حيث المسيحيون أيضا القائلون بهذه النظرية أيضا كانوا يضطهدون بوحشية وبربرية من اختلف معهم من المسيحيين في بعض المسائل يعني مسائل بسيطة بسبب الاختلاف فيما بينهم كانوا يمارسون نفس الأمور للأسف هذه هذه النظرية الدخيلة على الأديان أيضا شيء مؤسف طبعا في دراسة كما قلت في دراسة هذه النظرية لابد من تحليلها في ضوء القرآن الكريم أنهم من أين أتيتم يعني نحن نسألهم من أين أتيتم بهذه الأحكام فتشوا كل القرآن أعطونا الدليل القرآني من القرآن الكريم الذي يقول أن الذي يريد أن يغير دينه يحل قتله تفضلوا وقدموا لن يكون لديهم إذا لابد من دراسة هذه النظرية من جوانبها المختلفة على ضوء القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا الأحداث التاريخية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل طبق هذا الحد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن الناس يعني نحن عندما نقول هناك حد من حدود الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بن محمد بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني الحد لا يكون هناك تجاوز فيه لا يمكن أن يكون هناك عفو فيه هذا الحد حد لا بد أن يطبق ولكن إذا وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن الناس الذين ارتدوا فيكون لنا الآن وجهة نظر أخرى التي هي وجهة النظر الصحيحة التي لا بد أن نفهمها وبذلك نستطيع أن نفهم ما هي الحكم الإسلامي في هذا الموضوع فأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحداث التي تمت في زمنه صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إذا هذه النظرية خطورتها أيضا غير أنها يعني يتضرر منها الإسلام والمسلمون أيضا تشوه صورة الإسلام نحن عندما نقول الإسلام من السلام السلام ما معنى السلام السلام يعني لا يكون هناك قتل لا يكون هناك سفك للدماء أنا عندما أقول لشخص السلام عليكم أي أنني لن أكون عدوا لك ولن أضرك وسأكون معك بكل محبة وأتعامل معك بكل محبة ووئام ولن أتسبب لك بأي أذى فالإسلام الرحم التي الذي ينشر الرحمة بين الناس والذي قد دخل إليه الناس بسبب حبهم لتعاليمه فعندما يأتي تأتي وتدخل مثل هذه النظريات على الإسلام فإنها تشوه صورة الإسلام هذه الصورة الناصعة عندما نقول أن الإسلام يحكم بقتل المرتد والذي يخرج عن الجماعة يجب قتله ويجب ويجب ويجب إذا لابد من القضاء على هذا السلاح الذي حمله أعداء الجماعة الإسلام ضد الإسلام وكما قلنا هذه دعوة لغير المتعصبين من هذا المنبر من منبر الجماعة الإسلامية الأحمدية لغير المتعصبين من المحققين والمفكرين أن يدركوا تعليم الإسلام بشكل أفضل وعلى صورة صحيحة وأيضا أن يبحثوا بحماس للدفاع عن الإسلام خاصة على هذه الجبهة هذا واجب لكل مسلم غير متعصب ومثقف إذن بسبب هذه الفكرة نلاحظ أنه أيضا تشن حروب باسم الإسلام يعني مسألة نظرية قتل المرتد والجهاد في الإسلام كما نلاحظ الآن المسلمون للأسف يجاهدون في المسلمين يقولون الجهاد الجهاد الجهاد ولكن الجهاد يكون في المسلمين ما هذا الجهاد إذن هذين الموضوعين من أخطر المواضيع التي صبت على الإسلام المصائب وعلى المسلمين فلا بد أن نقف معا نفهم هذا الأمر ونعلم ونتأكد أن هذا ليس من صلب الإسلام في شيء بل هو نظرية دخيلة على الإسلام الإسلام منها بريء إذن ما يطبق ما يطبق الآن في سوريا أو ليبيا أو اليمن في البلاد الإسلامية بشكل عام من حروب التي تأخذ الطابع الإسلامي في غالبها هذا كله بسبب هذه النظريات الخطيرة التي دخلت على الإسلام لأنها تحمل الطابع الإسلامي ولابد أن نفهم وندرك أن هناك من هو وراء هذه الأمور ويحركها لمصالحه الشخصية وبالنتيجة المتضرر هو الإسلام وبلاد الإسلام والمسلمين الآن لنبدأ بطرح سؤال هام وهو من هو المسلم من ذا الذي يسمى مرتدا يعني لو قلنا لهؤلاء الذين أو عملنا مثلا استبيان بين المشايخ وقلنا لهم لو سمحتم تفضلوا وعرفوا لنا المسلم ومن هو المرتد يعني كيف يمكن أن نسمي شخص ونقول أنه مرتد هؤلاء المشايخ الذين يكفرون الآخرين حقيقة لم يتفقوا على تعريف واحد تعريف دقيق الحكم يعني الحكم بخروج شخص او جماعه عن دائره الاسلام هذا امر خطير فلابد ان يكون لدي تفكير مسبق وتصور مسبق وهذا التصور يجب ان يكون واضحا أنه من هو المسلم مع أن هذا يعني هذا الأمر البسيط يعني هو أمر بسيط جدا ولكن بسبب خطورة هذا الموضوع نقول ونطرح هذا الأمر من هو المسلم عرفوا لنا المسلم فهل يا ترى سيتفقون على تعريف ما اتفقوا حصلت وحدثت أحداث وتبين أنهم لم يتفقوا فيما بينهم بتحديد من هو المسلم ومن هو الخارج عن دائرة الإسلام وكيف يصير كافرا إذ الجميع يكفر بعضهم لكن نحن لكي نوقف هذا الأمر الخطير ونقف على هذا الأمر الخطير كما قلنا لابد لنا أن نرجع إلى تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لن نقبل بعد كلامه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف المسلم ببعض الأساليب المتنوعة وهي البسيطة والواضحة فعندما هؤلاء الذين يتبنون الفكر المتعصب هم يعلمون هذه الأحاديث ولكنهم إن أعرضوا عن تلك الأحاديث علينا أن نعلم أن هذه خيانة كبيرة هذه خيانة كبيرة للإسلام هذه خيانة كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نقف في وجه هذه الخيانة وهذا الظلم الكبير عندما نع... عندما يعرضون عن التعريفات النبوية الواضحة وينبذونها وراء ظهورهم وعندما يحاولون اختلاق تعريفات من عند أنفسهم ليكفروا الجماعة الفلانية وبالأحرى ليكفروا أيضا الجماعة الإسلامية الأحمدية فهذا سوف يكون ظلم كبير وخيانة كبيرة سأقول سأذكر التعريف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي نستطيع أن نستنبطه مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو التف يعني التعريف الواسع واسع النطاق وهو التعريف الأعم بحيث لا يترك مجالا لأحد أن يفتي بارتداد أحد من المسلمين اللهم إلا إن أعلن المرء نفسه أنني أنا لست مسلم وأنا أرتد وأخرج من دائرة الإسلام عندما هو الشخص يقول أنا لست مسلما هذا الحدث أو هذه الحديث هذه الحادثة نجدها في صحيح البخاري كتاب الجهاد باب كتابة الإمام وأيضا في صحيح مسلم باب الاستسرار بالإيمان للخائف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس أعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس إذا هذا الأمر النبوي صدر عندما بغرض الإحصاء عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل إحصاء عام في لسكان المدينة المنورة فأمر الإحصاء كما نعلم هو أمر واسع و و وشامل لذلك يكون هذا هو التعريف الواسع والشامل وهو أشمل التعريفات بحيث أنه طلب أنا أريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أعلم من هم المسلمون فكيف كيف أعرف كيف أعرف من هم المسلمون اذهبوا واسألوا كل شخص من هو المسلم من يقول أنا مسلم فكل شخص يقول أنا مسلم يكتبون اسمه لم يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالبحث والتفح والفحص ونقاش كل شخص ان أن أنت مسلم أو لا مسلم ويناقشونه بالتفاصيل ويناقشونه بهذه الأمور إذا لم يهتم حتى لم يهتم أن يسألوه هل ينطق الشهادتين أم لا فإذا هذا التعريف هذا تعريف يكفينا هذا التعريف الذي يخص الإحصاء الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كل من يسمي نفسه مسلما اكتبوا لي اسمه أي أنا نبي الإسلام وهذه قائمة المسلمين عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إذا أعيد الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فهذا يجب علينا أن ننتبه ان هذا التعريف انا اقبله بالتالي لا ابالي باي احد من الاخرين لا يقبله اي انا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رسولا فيكفيني كتعريف عام للمسلم ان يقول احد انا مسلم هذا هو التعريف الاول التعريف النبوي و ان شاء الله في الحلقات القادمه نبين ايضا التعريفات الاخرى البسيطه التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزائي المستمعين كان معكم معتز القزق من برنامج الراديو الاحمدي صوت الحقيقي للاسلام استودعكم على امل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاہد ما آسیا بھائی ای تو آخر زمانا ایمام آسیا شنے ای تو زمانہ شروتا بنیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام باعی ان یہ جگہ سٹھک حضرت امام محدود آبربوت ہوئی جامات آمدیہ مسلم جامات مکھپاتر وس اف اسلام بنائے آپ سیفل اسلام آپس اف اسلام بنلا سنچن جی ٹی ایف ایکش دشمک ثاٹن لائف ان لائن سراس اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانا ہمشن کرتے پی نمبر فور و six four one six five two two آپ four six four one six five two two toll free one eight five five four one six five two two آج کے ہمگے حضرت امام محدود اسلام آبرباب کال سمندے تر سیمٹم سمندے جوسمس بوشت باعی گلو آپ قورن اور ہادثے سے گلو آپ ترتے چیٹا کرو یہ چاڑاؤ امام اسلام آسار ساتھے ساتھ ماجز دجال آسار کتا تعدے کچھ تتدر سامنے چار ساتھ اسٹوڈیوست آن جناب نیجام الحق صاحب جناب شاہیت مسود صاحب جناب شمسین صاحب السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو জনাব নিজামুল হক پنچم কাছ حضرت مرزا باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہمیں دیکھ کے خیال رکھے کینس یہ کھدبا تھی آپ شناب ہمضرت خلیفت ال مسی آل خام سید اللہؤ بین اصر اعزیز گتکال آٹھ سپٹے دو ہزار ستر لنڈن بائت الفتو مسجد کے پردت زومار خودبا پردان کریں ہزر عائد اللہؤ بین اصر آزیز تاشاؤد تاؤز فاتحا پاٹر پر سورا نہلیر ایک سو چھب نمبر آیا تلواد کر جار ارتھ ہل تمہیں پرجا اور سدوپد تمہاربالک آحان جانا اور تم سروتم جماعر مدمے ترقی بھیترک تمہارتی تعداد سب چیز بالین جا تر پتہ گیسے اور تین ہدایت پر سب چیزیں جانیں سب چیز بڑی ہل ہمیں جتنی تلاوت کر ترک بترکر کھیت ایمن دلستن کر جا سر ہزر بولیں آج کلکار نام سروس اولامارا سنسی گلو ترماد پرجاہی بنکاڈ درا اسلام ایک شروط بند آپ پور خود ڈٹ اور ٹھکانا پڑھتے اور دیکھتے پا فون کرمبر four one six four zero six five two two toll free one eight five five four جناب شاہد حسین مسود صاحب کے اندھ کر بضرت امام محدود آبربوت ہبین سیسم پریتر ابستا کی رکم تھے قورن اور ہادثر آلوے جی آپ ویا کر سا خیسٹان تو اسلام دلوکا گلوکھا کی بہت سوندر دن تم گن ہزار بچر نسائی مسکاد شریفر ہادثے آپ حضر رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام نے ہمار شدی سروتک سنی گنپ سنہت گن اتپر میتاربار قرآن مسکات شریف انوائن آبی کتادر برننا انوسارے رسول اللہ سلام اور اللہکت سب لکھنسموہ سی دو بچپر دیکھا دیے جا ہزار بچر پہ آسے اتب اڑان اور ہادث تینش بچر ہوتی جگلر کتھا انوجائ پرورتی ایک ہزار بچر یہ شرعت آللہ دیکھے اٹھے جاتے چرم ادپت جامانا شروع ہوئی ادپت جامان برننا دیتے گیا رسول اللہ صلی اللہ ہمیں یہ سہی بوخاری اور مسلم شریفر ادتی د علمم ستار اٹھے جا جاہد آدھات مورکھتا پرسار لب کر مدر بدھلاچارکاشے ہو پشیا کمے جی لوکر سنکھا بدھ پہ پنیہ کارج ہاش پہ مانشر من کپڑت بڑھے جائے جھگڑا فیساد بدھ پا مارے کاٹا کاٹی بس مدد ایمانداری تک گن بھوکمپ ہون سمپ بدھ پا بڑ بڑ اٹالا نما کر مانس گرو بوتھ کر میتھا ساکارچلت ہو دل بوتر نتا فاسیک نیچ بیک نے بادا نار پرا اٹھ بےکار پیٹے چڑھے مانس آر دور جاتا کروا کی مسکات اور بائح کی ہادث انوائن مانشرپر ایمن ایک جمانا آسب جہاں اسلام نام چڑا کچھ باقی تک اور قورنہ رکت چھڑا اور کچھ نہ قورنہ پرکت شکار کیوں ہمل کرنا تر مسجد گلو بڑ بڑا اور آڈمبرپول ہدایت شنم آم بن آکاشن نیچے سب سرش جیبر مدد نکشتم ہودنا فیساد اٹھے اور تا تر مدے ہی فرے جا قرآن شروف سورا آل تقبیرے ٹھیک یہ جمان کتا اللہ تال یہ جن پروتسموہ کے چالت کروہر مدد ویاپکن ساد پہاڑ گلوکیو بھیتوا کٹے راستہ نرما کارجارا جہاں دس مسرت اوٹ گلو بےکار اتنے آدھے جان باہن آوشکر فل اٹرار جو تھکے نہ جن بن جنوگ لوگ ایکترت کرا ارتھا چڑیاخان اتنی ندیسموہ شکیے دیا ارتھ ندی باد دعا انتظر لوکیدگا ارتھا جگاجار انتر فل جاتی ایے اپر نکٹوتی جاشیہ سادن راشر ایکترت ہوئے جاتی سنگھے آنرجات گڑے تلب اور جب جی جیباد بالکا سمبندی جیجاس کردے تک ہتارا کرادک سمدر کے پرسپر ساتھ ملیا دیا ہم خال خن ملت ہو ساگر لوہت ساگر ترا بارت مہاساگر اور پاناما خالی مدھیم ملت ہوٹلانٹک اور پرشانت مہاساگر جن بہت اتنی پرکاشر بہل پرچلن ارتق جسم مدرنگ چرم انتار انتر مادمے سراسر جگاجوگ کتبارا پرچار یہ سب ابتپور انتی سات اک دیکھا جاچے شیش جگہ یہ سب جسب وش لکل چلتا سب ہی پورن ہو سب گھٹنا یہ جامنا گٹے اور اخچے یہ برننا ات اسپشٹ یہاں پر قورن اور ہادثر یہ سب بوشت باعی مطابق جامان اسلام پنشار مہا پھر آبرباب ہا ایک ایکانی چل جار وادا جار وادا رسول کرم اللہ السلام نجے کرنی ہوزر مسی معدلام ہجر چترد شتابی پرارمبے تر آبرباب ہار کتا بھیگت جگہ اولام رابلیہ کے رام گن ایک ہی کتا بول سمر رکھا درکار حضرت مرزا گولام محمد اللہ ترشو چھجڑی سالے امام مادی اور مسی موت ہاری کریں دھنیہ مسود صاحب پر شوت بند آج تک چودہ شر پوبے پبت قورن شریف اور پوتر قورن شریف جا جبھی ہمیں پیے ہمارے پر حضرت محمد یہ بوشت باعث امام محمد آگمن کال سمندے پرش ہم دیکھتے پاچی آج تک چودہ شر آگے جن مانس کلپنا کرتے نہیں ٹریلفون کی بھسکی گاڑی کی بے مانشر جو اوستا یہ گلوجے انومان کروش ات دوردرشی ہوتے پا جو چودہ شو پہ کہ جس گلو سیسم بلا میں اکر اکر تو ہمیں دیکھتے پاچی یہ پرما کرضرت محمد ستیہ قورن شرف ستیہ قورن شرفر بوشنی جو محدیہ السلام کال یہ ست آسا کر آپ کھلے جا تو اُنہیں پرشن دیکھے ایک منجوک دب پرتم پرشنٹی چلے برتمان جو خیسٹ متبدھلام مدد مولک پارتکا ہمیں مسم اسلام امام محدود ہمیں آپ نے تلے درتے چاہیے خریدان مدا تلا پریتھ کے بال بسیا میرے بہت کریا جو کھودادرہ کافیر اور پابی پاپ سیو پوتر گھارے چپائی دیا پریتھ کے پاپ ہوئی مکتی دن تھی ابشپت کرپے لٹکیا یہ مل نیتی سکول دک دلیک لبجاکر جدی نیتاد اجنا جائے تو دیکھا جائے جوا ادر پی بدر گھارے چپان مت گرتر انویر یہاں کھو پسند کرونا جو ایک جن اپنے چڑے دے ترپردی شاستیپرد بیک جدی آدھات دستیبنگ پاپت سمندی بیوچنا کرو تھیا الیک ساب ہے کن پرکت پاپ ایمن ایکش جا تخ سرٹی ہے جہاں مانگ خودا تلارتر اچھے پرم اور تر پر سرن کے اسکولت اور چھ جائے مٹی کوشن کرارمتا ہرایا دن دن شوقا جائے اوشیشے ار سرست سجیوتا بناشپ سیروپار جہار من خود تلار ہوتے بچے جائے ایک ہی انوپ ابست ہے شسکتارے پاپار پرادانیہ پاپروپی شوشکتارتکارالارے تینٹی پدتی آج جت چپیا ڈاکیا پرتمٹی ہودا تالارے دیکھتے استیکفار تیتا انوشوچنا تو اسلام یہ جو پاپت خان جمعن ادر پنجیب بودر گھڑے نہیں ترا اشا اللہ سب پاپے انہیں چلے گی پاکیز پاپ کر ساتھ گسلام یہ کتھا کھو مت منتھا اسلام جی بارفلیکشن کر سیٹ آبی آپ خدا تالارے ریسپیکٹ فار تل توبا انوشوچنا یہ ایک مانس پوتر ہوتے پہ آلر سات سمپرک تری کرتے تر جیو مول ادش سن کرتے تو بلا جائے پابند خیسٹان درم جو کرتے جیساس سمست پاپ نہیں چلے گیس باکرا پپ کر فریڈم پہ گیسے کنٹو اسلام بولے پرکتی پپ دورے تھار چیٹا کرتے اور پپ دورے تک باپارے جو اسلام شکا سا ہو خودا تلا سب پرسارمپرک تیری کرا کھیل بیسے سکلدھر پاپ دورے تھا ایمنج بسر دن پرست خود یہ دشانت سے بہت مٹی روپن کرٹی رس گرن کر تر گاس پالارے پاتا آڈ آشتا کے سی باہر ڈیلے دے تو یہ گاسٹر جو پبت ہو جائے مانس ست کرم سے بھا پوتر ہوتے پے آپ سمپرک سدھ کرتے شانتی آنتے پہ یہ ہوکان دمر سات اسلام پاپتر بھی چارے ایم آ جناب مسلمان ہی سٹکے جانا سمجھے شران لوکرا سوجک بوجھے اہار اپبیوہار کرنے یع مزر ارتھ اولپن کرتے چوتھ قورنہ آپ گٹو شیر جامان ادھر ادعر پر پریتھر ابستا کی ہو پبتر قورن اور ہادیے پورک آدیو ترا کھو ایک گوشت یہ گوشت بہتر کرمانے شد حادثر بھاشائے یعاز ماض ہو آدم آل اسلام سنتان ابنے کا پستکے انا آل ربی نوال اسلام کے پتکے یعاز مجز جدینا پبتر قورنے اللہ تعالی بول سورا ان کا بورا صاف ارتھ ہل ہمارگ کے مہاد اور دردشا کر یعز ماض شبدی اورزیزی جہار آگن آگن شبدر آپ آگن مان دگنے پورے مانس متبرنگ پورے کھاٹی سن کے ہاتھ مت یعز ماؤز جہاں شبد گگ اینڈ مغ ہوپتی گگ اینڈ میگ ستھے دو پڑا شکا ہے جا سبسمے آگے پڑا شکر کا گروپ راشیام اتر ترتیب یہ دو شکی شاشن اور شوشن نامے گیوہار کر پریتر برتمان ابستارے اور آپ بجتے اصوا ہوا تراش شکیدر اور دخل کر چڑھا پڑا شکتی جنر دان جوڑ جہاز سمدر جہاز ریل گاڑی تیری بسر بھاگ باہن گل ترا جہاز سامگری ترتے بس گل آگن درا چالت سب گل آگن کلادی ہواز مجھے کاردیا مسلم جاماتا شیر جامان آگن کردے بند آپ دوسامکشے بستارت آلوچنا پلین جیمام محدود اسلامیہ آبربکال درجال اور یعاز محدود آسار کتنا سی بار گلو ایک ہی ہم دیکھتے پاچی یہ برتمان جگہ سوتر یہ ہوتے امام محدود کال امام اسلام آسار کتنا شین ایسے کرامات سوسباد دیکھا جا کے آپ مانتے ہیں ایکسودین صاحب کے سبینت محمد مستم بلیا جا آخر ہی جمائیں ہمارمت نئے جوہدرا انہدیرا بہتر جماعتیں ہمارت تہتر جماعت ہوا سبھی جانے ایک جماعت خاٹی تک اور باقی بہتر جماعت آگنے دیکھے چلتے تھے حضرت محسم بس حادثیل فاتل کا اسناتا فیر قادن کل فنار অল ফেরকাউম নাজিয়াম আলে সুন্নতুল বাইজা আল মোহাম্মদ তারিকাতেন আহমদিয়া এখানে হজরত মোহাম্মদ পরিষ্কার পরিষ্কার বলিয়ে যাচ্ছেন যে আহমদিয়া জামাত একটা জামাত হবে যেটা আমার সঠিক ধর্মে থাকবে আপনারা চিন্তা করে দেখুন হজরত মোহাম্মদ কেন বলছেন ইহুদির মতন হবে ইহুদিরা মুসাই মাসি ঈসা আলাইসালামকে মানে নাই এবং তাহাকে নির্যাতন করছে তার দলকে নির্যাতন করছে সেরূপ মোহাম্মদী মসি মির্জা গোলাম আদ আলাইসালামকে তারা মানে নেয় الٹا تردے نرن کر شروع کرمدیہ جماعت اُن پہ دو شو تیرے جماعت کر مسلم دیکھے اسلامیہ دیکھ کے داوت دیتےسن جماعت ایک جن خلیف آسین انہیں پورا بسر اندیا جماعت مومین بولیں تو شوت منڈل دیکھے ندرشن ہم صاحب لینا دیکھی وپیون ساتھ درمیر کی سمپرک آئے دن پرشن چل جناب ریزان صاحب ہاں یہ کتاٹی ستھ پبت قورن سورا بن اسرائیل تعالی بول ہم سترکار راسل نہ پہ کھو آجاب ابت کرترکار تعالی حضرت امام محدیہ اللہ امام تک جو پریتیں اللہ تعالی الحمام مدمے تاکہ جانے سے یہ کتھا جو پریتھے ایک جن سترکاری ایسے ہیں ارتھا امام مہادام اسے کنٹ پریتھ تک گرہن کرنی کچھ خودا تک گرن کربینکرمشالی آکرموہ دارا تر ستتا پرکاشت کرواٹی اکرکے ہم برتمانش کے تاکالے دیکھتے پاس جو اُنکم تبلا چل سے باربوڈا میکسکو کیوبا ہوئے یو ایسر ایم فلوریڈا جو ذڑپلیاں ہوا بادشاہ ہودی ادی گھٹے یہ رکم گٹنا گٹچے بارے بارے گا اور گنڈیجڑ آشنکا آرکم فورکسٹیگتے پاچی اُن یہ سمندے قورن سہیبے آللہ تعالی اسپشٹ بولتے جو ہم سترکاری راسول نہ پہ کئی آج آپ پر بھیا سوت بند آپ جدی جانتے چانے بےپارے ہمر اکر پوتے دیکھی جس آجاب بہت پرت کرچی تا قیامت ترا مہادر پورسروپ پرکاشت ہوگل پوتر قورن ترا اسلام جلنت ندرشن بہن کر خودا تلا پرم کرنامے سودان نہ کھو آجاب اوترن کر سی انوسارے برتمانے حضرت امام محدودی آلیہ السلام تر پنچم خلیفا پریتھویر پرانتے پرانے کو یہ کتاٹی جانے جاچن سانیہ نرو کر سادر جنگ مدد سب کے سترکنی کر جاچن کنٹرا کتا سنچے مانچے ترا نپتارے چلے آس سے جا سنچے نہ مانچے نہا ہو ادک ادک دور دوری کرچے کللہ تعالی ہم چاہیے اللہ تعالی تعداد ہدا کے پریبرتن کر حضرت امام اسلام ایک کٹتے چاہیے من رکھو خدا تعلق ہم سادارنکمپر سنواد دے سوتر نشچ جنشت باع انمپ ایسے شیروپ یوروپے ایسے ایشیا الاقاعی آسب ادھر مدد انکلو کیاش ہے متیہ رکر سروتارا پربہت ہو یہ مرتب ہوتے پشوپاخیوں رکھا پہنا پریتھتے اروپ دنس دکھا جو مان سی ابدی اروپ دنس کسے اور ادھکاش سانٹ پالٹ ہو جائے دیکھے منہ جو سینے کھو کدیب چلنا ارستے آکاش پریتھوی اور بہو پرکارپد گروتر آکارے پرکاش پہ جا بھیجے درشن پہنچے پاس میرے پیسے ایک ہی رکھا پہنچنے سنکی در پرانتے دیکھتے پاس تک دنیا کم دشیہن کر سو ممپلے کن آکاش ہوتے اور کچھ تے اٹی یہ مانو جاتی آپن سرتارا چڑے دے سے من پرا اور شکی دے پر ہمارن نہٹل یہ سب بل پرادم گٹتے کنٹو ہمارا آگمے کھدار کھد پردرشن سے سوپت بسنا پرکاشت ہو گیا جا ایک دھکال جبت اطرالے چل آللہ تعالی بول ہم سترکار رسول نہ پہلے کھنو آج آپ ابت کروتا بند ہمارے شیش پران پڑے آگامی شنی بار ٹھیک یہاں شنار آمن آپ پرشن سوچنت پرشن سوچنت متامت ہم ان کون سہا کرمنا کر آجکر مت یہ ان شی السلام علیکم رحمۃ اللہ ابن